نبی کب مر گیا نبی بارہ ربیع الاول کی ہجرت کے ایک طرفہ سال میں فوت ہو گئی اور اس کی عمر ترسٹھ سال ہے